السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ علمین واشد اللہ شریق علیہ واشد عن محمدَن عبد رسول صلابۃ اللّہ وسلم الصحابی و منی تدابیہ وصطنب صنط علیہ اما بعد <clears throat> معزز ناظرین و سامعین شعبان کی آج نو تاریخ ہے شعبان کی پندرہویں تاریخ کو ہمارے ملکوں میں لوگ اسے شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کا جشن مناتے ہیں اس موضوع پر ہمارے علماء کے کافی دروس موجود ہیں کتابیں موجود ہیں مقالات موجود ہیں ہمارے بھی دروس موجود ہیں خطب جمعہ اس کے تعلق سے علماء کرام کے موجود ہیں اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف مختصر طور پر اتنا بتانا چاہوں گا اس بدعت کے حوالے سے کیونکہ اس کے بارے میں کافی مواد الحمد لوگوں کے پاس موجود ہے چونکہ بدعات اور ان کا شرع پوسٹ مارٹم یہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور شابان کا مہینہ ہے اور اس کی مناسبت ہے اور اس اور جو ہاں بہت ساری بدعات آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں انہیں میں سے یہ بھی ایک بہت ہی مشہور بدعت ہے اس لیے سلسلہ جو کہ شروع کیا گیا ہے تو اس سلسلے کی مناسبت سے اور چونکہ ماہ شعبان آج نو تاریخ ہے اس لیے کچھ باتیں میں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں تفصیل کا موقع نہیں ہے اور نہ ہی تفصیل کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے نئی چیز ہے یہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور شابان کی پندرہویں تاریخ کو شب برات کہنا یہ بھی نئی اصطلاح ہے یہ اصطلاح قرون اولا میں پہلی صدیوں میں یا جن صدیوں کی بھلائی کا ذکر کیا گیا ہے احادیث میں قرآن میں ان لوگوں کے ہاں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا حدیثوں میں للت النصف بن شابان کا لفظ آیا ہوا شابان کی پندرہویں تاریخ کہیں پر بھی اسے برات کے نام سے یاد نہیں کیا گیا ہے شب یہ فارسی لفظ ہے برات یہ عربی لفظ ہے اور شب برات کا مطلب ہوا بیزاری والی رات یہ اس کا نام لوگوں نے دے دیا حالانکہ حدیث کے اندر اس کا اس کا جو نام ہے نام کیا جو حقیقت بیان کی گئی وہ شابان کی پندرہویں رات اس لیے سے شب برات کہنا خود ہی نب سے ہی یہ غلط ہے اور ایک طرح کی یہ بھی بدعت ہے کس کا شب برات نام دینا اور شب برات نام لوگ کیوں دیتے ہیں اس کے بارے میں غلط باتیں لوگوں کے اندر مشہور کی گئیں یہ مشہور کیا گیا کہ یہ جہنم سے بیزاری والی رات ہے برات کے معنی آزادی اور بیزاری کے ہوتے ہیں تو یہ مشہور کیا گیا کہ جہنم سے آزاد والی رات ہے اس دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے اس لیے اس کا نام شب برات لوگوں نے رکھ دیا حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے یہ حدیث کے بھی خلاف ہے کیونکہ سب سے زیادہ جہنم سے آزادی لوگوں کو ماہ رمضان کی راتوں میں ملتی ہے اسی طریقے سے عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے کسی بھی حدیث کے اندر شابان کی پندرہویں تاریخ کو کسی بھی صحیح حدیث کے اندر شابان کی پندرہویں تاریخ میں جہنم سے آزادی کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو پھر اس کو شب برات کا نام دیا گیا حقیقت یہ ہے سچائی یہ ہے جس کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے شب برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روافظ ہیں جو صحابہ کے دشمن قرآن کے دشمن نبی کے دشمن اللہ کے دشمن تمام مسلمانوں کے دشمن کیونکہ جو نبی اور صحابہ کا دشمن ہو مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی طرف سے یہ ایجاد شدہ بدعت ہے اس بدعت کو انہوں نے ایجاد کیا ہے اور اکثر بدعتوں کے موجود یہی لوگ ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جو بارہواں امام ہے وہ شابان کی چودہ تاریخ کو پیدا ہوا اس لیے لوگ شابان کی چودہ تاریخ کو جشن مناتے اور پھر شابان کی پندرہ تاریخ کو شب برات بناتے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اصلی قرآن ہے ان کے بارہویں امام کے پاس موجود ہے ان کے بارہویں امام کے پاس موجود ہے اصلی قرآن لے کر کے وہ چھپ گئے ہیں غار کے اندر اس لیے شابان کی چودہ تاریخ کو وہ لوگ جشن مناتے ہیں ان کی ولادت پر اور شابان کی پندرہ تاریخ کو چونکہ اصلی قرآن اس امام کے پاس جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کا بارہواں امام ہے جو کسی غار کے اندر چھپ گیا ہے اس سے درخواست کرتے ہیں کہ امام صاحب اب دنیا کے اندر آ جائیے اب ظاہر ہو جائیے اور یہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس یا دنیا میں لوگوں کے پاس موجود ہے اس قرآن سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے ہیں اس لیے اس اصلی قرآن کو لے کر کے آپ دنیا کے اندر آ جائیے اس لیے یہ لوگ اسے شب برات کہتے ہیں یعنی قرآن سے بیزاری والی رات اس کے لیے باقاعدہ چٹھیاں لکھتے ہیں خطوط لکھتے ہیں اور دریاؤں کے اندر نہروں کے اندر تالاب میں پانی کے اندر پھینکتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ چٹھی ہمارے امام تک پہنچتی ہے اور اگر نہ بھی پہنچے تو ان کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امام کو کان ما یقون ہر چیز کا علم ہوتا ہے وہ غیب جانتے ہیں بلکہ اپنے اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی سے بھی زیادہ ان کا اونچا مقام انہیں معصوم سمجھتے ہیں اپنے اماموں کے بارے میں عالم الغیب سمجھتے ہیں تو اس طرح کا عقیدہ یہ لوگ اپنے اماموں کے بارے میں رکھتے ہیں رافضی اور جنہیں ہمارے یہاں کے لوگ شیعہ کہتے ہیں حالانکہ وہ شیعہ نہیں رافضی ہیں رافضی مطلب انکار کرنے والا دین کا انہوں نے انکار کر دیا قرآن کا انکار کر دیا نبی کی نبوت کا انکار کر دیا سمجھ لیجئے یا ہمارے نبی کے بارے میں شرکیہ عقیدے وہ رکھتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ایسے ہی ہمارے جو صحیح بخاری مسلم اور حدیث کی کتابیں ان کا انہوں نے انکار کر دیا ہمارے جو ام کرام ہیں ان کا انکار کر دیا انہوں نے اس کو ان کو نہیں مانتے تو جو قرآن کے انکار کر دے وہ ظاہر بات نبی کی سنت اور حدیثوں کو کیوں مانے گا اس کے لیے تو اور زیادہ آسان ہوگا یہ سب ان پر الزام نہیں ہے ان کے ایما نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ قرآن جو اس وقت موجود ہے اس کے اندر تعریف ہو گئی ہے اور یہ تمام رافضیوں کا جو اسنا عشری عقیدے کے حامل ہیں اور وہی اس وقت پائے جاتے ہیں جتنے باطری فرقے ہیں ان سب کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن یہ بدل چکا ہے تحریف واقع ہو چکی ہے ان کے بڑے بڑے علماؤں نے باقاعدہ اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں یہ کوئی ان پر الزام نہیں ہے ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے الحمد یہ ہماری خصوصیت ہے ہماری پہچان ہے یہ ہماری علامت ہے کہ ہم کسی پر کوئی الزام نہیں لگاتے جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کو ہم ان کے بارے میں بیان کر دیتے تو یہ اصل اس عقیدے کی حقیقت ہے شب برات کہنے کی حقیقت یہ ہے یہ جھوٹی داستان گڑی گئی کہ شابان کی پندرہویں تاریخ کو جہنم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد کرتا ہے اس لیے اس کا نام شب برات رکھا گیا یہ حقیقت نہیں ہے جھوٹ ہے یہ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹی قوم اگر کوئی ہے تو رافضی ہے ان سے زیادہ جھوٹی قوم دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی کفار و مشرقین سے بھی یہود و نصارہ سے بھی زیادہ جھوٹے لوگ ہیں یہ اور اس پر تمام مسلمانوں کے اجماع امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس ان کے بارے میں بیان کیا محدثین کا جرہ و تعدیل کے اما کا کہ دنیا کی سب سے جھوٹی قوم اگر کوئی ہے تو رافضیوں کی قوم ہے رافضیوں کی قوم ہر ہر چیز کے بارے میں جھوٹ بول دیں گے دل میں عقیدہ کچھ زبان سے کچھ اور کہہ دیں گے دھوکہ دینے کے لیے تو یہ انہوں نے جھوٹی داستان گڑھی کہ شب برات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے یہ سراسر جھوٹی بات ہے شب برات کہنا ہی غلط ہے نمبر ایک نمبر دو شابان کی پندرہویں تاریخ کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں ان میں ساری کی ساری حدیثیں یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں یا تو منگلت اور باطل اور منکر ہیں ایک حدیث کے بارے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث صحیح نہیں لیکن کچھ علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے انہیں میں سے اس دور کے عظیم امام مجدد علامہ محدث امام علم رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ البامین شعبان کی پندرہ تاریخ کو لوگوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے اور مشرق اور کینا پرور کے سوا تمام لوگوں کو کی مغفرت کر دیتا ہے مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی کینا پرور کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل کے اندر کینا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا اور جو شرک کرنے والا اللہ اسے معاف نہیں کرتا مشرق یہاں پر وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو کلمہ گو نہیں ہیں کیونکہ ان کی تو مغفرت ہوگی ہی نہیں کون مراد ہیں وہاں پر یہاں پر جو کلمہ گو لوگ مراد جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تو ان کے لیے جہنم ہی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا نبی پر ایمان نہیں رکھتا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا لیکن جو کلمہ گو وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں کیوں اس لیے کہ شرک جو بھی کرے وہ مشرک ہوگا جو بھی شرک کرے مشرک ہوگا چاہے مسلمان کرے چاہے کوئی بھی کرے یہ ایک وصف ہے جس کے اندر صفت پائی جائے گی یہ چیز پائی جائے گی اس کو مشرق کہا جائے گا اور ایک کلمہ گو مسلمان بھی کلمہ پڑھنے والا انسان بھی شرک کر سکتا ہے یہ حدیث بھی دلیل ہے اور بہت ساری حدیث دلیل ہمارے بھی کی صاف روایت ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری یعنی امت کے کچھ لوگ شرک کرنا نہ شروع کر دیں بتوں کی پرسش کرنا نہ شروع کر دیں اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ قبیلے دوست کی عورتیں جا کر کے ذلخلسہ جو یمن کے اندر بت ہے تھا جس کو مانوی نے توڑ دیا اور ختم کر دیا گیا اسے وہ لوگ جب تک جا کر کے اس پر اپنی شرمگاہوں کو نہیں رگڑیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور پھر ہمانوی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے اوپر چالیس لوگ ایسے چالیس لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں وہ جنازے کی نماز پڑھ دے اس آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز کون پڑھتا ہے کیا مسلمان کیا غیر مسلم پڑھتا ہے ہر ایک کا جواب یہ ہوگا کہ جنازے کی نماز ظاہر بات ہے مسلمان ہی پڑھتا ہے غیر مسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھتے پھر ہمارے نبی نے قید کیوں لگائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نماز جنازہ پڑھنے والا نمازوں کی پابندی کرنے والا کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے صاف بات ہے اور اس میں کوئی یعنی کوئی شک والی بات نہیں ہے اس لیے ایک مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے تو یہ حدیث درس یہ حدیث عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کو شرک سے توبہ کر ان کی مغفرت نہیں ہوگی ان کے لیے جہنم ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہیں گے نمبر ایک نمبر دو جو کینا پرور ہوگا جس کے دل کے اندر کینا ہوگا اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا یہ حدیث صحیح ہے امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے لیکن کیا اس حدیث کے صحیح ہونے سے اس رات عبادت ثابت ہوتی ہے جیسے کہ لوگ اس رات کیا کرتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں مسجدوں کو سجاتے ہیں کمکمے لگاتے ہیں قبرستان کی اجتماعی زیارت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں ظاہر بات ہے کسی رات کی فضیلت ثابت ہونے سے اس رات عبادت ثابت نہیں ہوتی عبادت ثابت ہونے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے جس نبی نے اس رات کی فضیلت بیان کی اس نبی نے اس رات کوئی عبادت نہیں کیا اگر آپ اس رات گئے قبرستان کی زیارت کے لیے تو آپ ہر اور راتوں کو جایا کرتے تھے یہ تو اتفاق کی بات تھی اس رات کی کی فضیلت بنا پر نہیں بلکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ راتوں میں بھی جا کر کے قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے جیسے عام دنوں میں کرتے تھے ایسے آپ نے کیا یہ دلیل نہیں ہے اب اگر آبھا ہاں، نبی نے کسی دن قرآن آپ ہمارے بھی قرآن پڑھا کرتے تھے تو ہم کیا وہ دلیل بنا لیں گے کہ اسی دن آپ کو قرآن پڑھنا کسی اور دن قرآن نہیں پڑھ سکتے نہیں آپ کا معمول تھا یہ آپ قبرستان کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے اتفاق کی بات ہے کہ اس رات بھی وہ پندرہویں شب کی رات تھی اور بھی راتوں کو آپ جایا کرتے تھے تو اور راتوں کو لوگ کیوں نہیں جاتے صرف اسی رات کو کیوں جاتے ہیں اور دنوں میں آپ جایا کرتے تھے اور دنوں میں لوگ کیوں نہیں جاتے لہذا آپ کا اس دن جانا اس رات زیارت کے لیے قبرستان کے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ اس رات زیارت کرنی چاہیے جی ہاں آپ نے زیارت کرنے کا حکم دیا جب انسان کو موقع ملے جب جا کر کے زیارت کرے اس کے لیے کوئی رات خاص کرنا کوئی دن خاص کر دینا عید کا دن بقرعید کا دن یا جمعہ کا دن یا کوئی وقت یا کوئی رات یہ بدعت ہو جاتی ہے جو عبادت عام ہے وہ عام رہے گی اس کو خاص کر دیں گے تو بدعت ہو جائے گی جب آپ کو اتفاق پڑے جا کر کے آپ زیارت کر لیجیے لیکن شب برات کے کو جا کر کے زیارت کرنا دین کے اندر بدعت ہے نماز کا اہتمام کرتے ہیں لوگ کیا ثبوت نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں آتا کہ نبی سے بڑھ کر متقی ہو گئے کہ نبی بھول گئے تھے خلفا راجدین بھول گئے صحابہ تابعین طب تابعین تابعین بھول گئے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس رات کا اہتمام ہمارے یہاں شب قدر سے بھی زیادہ ہوتا ہے شب قدر گزر جاتی ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن شب برات اللہ المستعان اللہ المستعان اتنا اہتمام اتنا اس کا اس کی پابندی اللہ المستعان یعنی انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے ایک و مسلمان جو خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے شیطان نے کس طریقے سے متعین کر دیا ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور بدتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اسی میں خوش اور اسی میں کے اندر مگن اگر کوئی ایسا شہر ہے جس جو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو آپ جان لیجئے کہ اگر آپ نے دن میں کہیں نہیں گئے اگر آپ رات میں کہیں جانا چاہیں گے تو پھر آپ نہیں جا سکتے اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے راستہ جام ہو جاتا ہے پولیس لگانا پڑتا ہے سارے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں عورتیں نکلتی ہیں قبرستان جاتی ہیں رات بھر قبرستان میں لوگ گزارتے ہیں وہاں پھول بھی چڑھاتے ہیں قبرستان کے اوپر کھانا بھی لے کر کے جاتے ہیں اور عورتوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہروں کی روحیں آتی ہیں جو بیوہ عورتیں اور کھانا کھا کر کے جاتی ہیں کتنا غلط عقیدہ جو غیر مسلموں کا عقیدہ کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے یا تو الین کے اندر یا تو سجین کے اندر یا اور مقامات میں ہے لیکن روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی وہ کھانا کھانے کی روح کھانا نہیں کھاتی ہے انسان کھانا کھاتا ہے انسان مر گیا ہے اور اسے تفمت کیجیے اس کے منہ میں کھانا ڈالیے دیکھیے کیا کھائے گا اس کی لاش موجود ہے اس کا جسم موجود کھانا نہیں کھائے گا پھر روح کیسے کھانا کھاتی ہے کیا روح کو کھانا چاہیے بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ روح کو روحانی غذا چاہیے اور یہاں ان کو دنیاوی غذا دیا جاتا ہے جسمانی غذا دیا جاتا ہے کس قدر یعنی افسوس کی بات ہے کس قدر تعجبناک بات ہے تو کھانا لے کر کے جاتی بنا کر کے ہمارے شوہروں کی روح آئیں گی اور کھانا کھا کر کے جائیں گی نہ اوز بلّہ اہم ظالم وہ عورتیں بھی جب ان کے شوہر زندہ تھے ان کی اطاعت نہیں کرتی تھی ان کی بات نہیں مانتی تھی مرنے کے بعد ان کے لیے کھانا بناتی ہیں دنیا میں زندہ تھے تو کھانا نہیں بناتی تھی ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں تو یہ ساری کی ساری بدعات ہیں خرافات ہیں ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ یہ سب دین کے اندر نئی چیزیں لوگوں نے یاد کر رکھی سب بدعات ہے یہ سنگین طرح کی بدعات ہے یہ یعنی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ کس قدر لوگ جشن مناتے ہیں کم کمے لگاتے ہیں مسجدوں کو سجاتے ہیں اور اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں جماعت کے ساتھ لوگ جا کے دیکھے مسجد فل ہو جاتی ہے مسجد میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی شب برات میں نماز پڑھنے کے لیے پنج وقتہ نماز غائب پانچوں نمازیں نہیں پڑھیں گے لیکن نماز ضرور پڑھیں گے جمعہ بھی غائب ہے اسے نہیں پڑھیں گے عید بقرعید بھی کبھی کبھی غائب ہو سکتی ہو جاتی ہو لیکن اس نماز کو نہیں چھوڑ سکتے نہ اس بلّہ میں ظالم کس قدر شیطان نے مزین کر دیا بدعت کو خرافات کو کس قدر لوگوں نے سنتوں کا مذاق اڑایا سنتوں کو چھوڑ دیا تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں دین کے اندر بدعت ہیں خرافات ہیں ہمارے نبی نے شابان کے مہینے میں روزہ رکھا روزہ رکھیے الحمد روزہ رکھنا ہے لیکن شب برات کا روزہ نہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھ لیں آپ جیسا کہ کچھ لوگ رکھتے ہیں رات کو جاگتے صبح میں روزہ رکھتے یہ حرام ایسا کرنا ہمارے بھی نے منع من فرمایا کہ کوئی جمعرات کو رکھے رات کو جاگے جمعہ کو روزہ رکھے منع ہے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا بھی منع کیا گیا تو گرچہ اس رات کی فضیلت ہے لیکن فضیلت ثابت ہونے سے عبادت ثابت نہیں ہوتی عبادت کے لیے الگ سے دلیل چاہیے جس نبی نے فضیلت بتائی اس نبی نے اس رات کوئی عبادت نہیں کیا نہ قرآن کی تلاوت کا نہ اجتماعی نماز کا یعنی جماعت کے ساتھ جماعت پڑھنے کا اور کوئی نہیں انسان تاجد پڑھتا ہے تاجد پڑھے گا قرآن کی تلاوت ہمیشہ معمول ہے کرے گا وہ لیکن اس لیے نہیں کہ شابان کی پندرہویں تاریخ یا شب برات اس لیے حرام ہو جائے گا میں مثال دے کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور مثال یہ ہے کہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے جمعہ کی بڑی فضیلت تو کیا جمعہ کی فضیلت ثابت ہو جانے سے اس دن کوئی انسان ایسی بات کرے جس کا ثبوت نہ ہو کیا کرنا جائز ہو جائے گا پتہ جائز نہیں ہوگا ایک انسان کہے کہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے اب جمعہ کے دن کیا کرے چالیس رکعت نماز معمول بنا لے پڑھے جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چالیس رکعت بیس رکعت دس رکعت اپنا معمول بنا لے تو کیا اس کا کرنا صحیح ہوگا پتان صحیح نہیں ہوگا جمعہ کے دن شام روزہ رکھے کہ بڑی فضیلت والا دن ہے دنوں کا سردار ہے پورے ہفتے کا کیا اس دن روزہ رکھنا صحیح ہوگا پتان صحیح نہیں ہوگا کیونکہ فضیلت ثابت ہونے سے اس دن عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا قربانی کا دن بہت اہم دن ہے بڑی فضیلت والا دن ہے اس دن انسان قربانی کرتا ہے دو رکعت جا کر کے نماز پڑھتا ہے عیدگاہ کے اندر یا مسجد کے اندر اب انسان اس کو کرنے کے بجائے یہ بھی کرتا ہے اور قبرستان یا اور پھر لوٹ کر کے آتا ہے بقرعید کی نماز پڑھ کر کے کیا کرتا ہے پچاس وقت کی نماز پڑھتا ہے دس وقت کی نماز پڑھتا ہے دس رکعت کی نماز پڑھتا ہے کیا اس کا عمل صحیح ہوگا قطان اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے نبی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے عبادت کے لیے ثبوت چاہیے عبادت کے لیے ثبوت چاہیے ہمارے نبی سے اس کا عمل ثابت ہونا چاہیے اور قطان اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں لہذا فضیلت ثابت ہو جانے سے عبادت ثابت نہیں ہوتی فضیلت ایک الگ چیز ہے تو فضیلت ہے ہمارے نبی نہیں فرمایا کہ جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو معاف کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشرق اور کینا پرور کے سوا دیگر لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھ رہا ہوگا یا جو رات نماز پڑھے گا اسی کی مغفرت ہوگی نہیں کوئی بات ہمارے بھی نہیں فرمائی اس لیے اس رات عبادت کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب دین کے اندر نئی چیز ہے اور شابان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہمارے نبی کا معمول تھا کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے تو انسان روزہ رکھے اگر انسان کی عادت ہے کہ ہر مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ کو رکھتا رکھے لیکن اگر اس کی حالت نہیں ہے صرف شب برات سمجھ کر کے روزہ رکھے گا غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ بدات ہو جائے گی دین کے اندر وہ شب برات کی فضیلت سمجھ کر کے رکھے گا وہ جبکہ اس رات کی فضیلت صرف یہی ہے کہ مشرق کی نا کے سوا اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یہ روزانہ ہوتا ہے معاف کی جہاں تک بات ہے اللہ ابامین روزانہ آسمان دنیا پر نظر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا معاف کروا لے تو اگر کوئی اپنے گناہوں کو مغفرت کرواتا ہے تاجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے رات کی تنہائی میں آخری پہر میں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ معاف کرنے والا تو یہ چیز تو روزانہ ہوتی ہے لہٰذا یہ جو سب چیزیں کی جاتی ہیں یہ سراسر بدعت ہیں حلوہ کھانے کی رسم بھی لوگ بناتے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے جو شب برات کے اندر منائی جاتی ہے بھائی حلوہ آپ کھائیں کوئی نہیں منع کرتا لیکن آپ اس کو عبادت سے جوڑ کر کے کسی رات کھائیں گے غلط ہو جائے گا اور اس کی مس... وہ کیا دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دندانے مبارک توڑے گئے تھے اس لیے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو غزے عہد ہمارے نبی کے دندان توڑے گئے تھے غزے عہد شوال کے مہینے میں ہوا اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن حلوہ خانے کی رسم شابان کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں تو یہ چیزیں میرے بھائیوں سراسر بدعات ہیں خرافات ہیں روحوں کے آنے کا عقیدہ تو کفری عقیدہ ہے لہذا ان تمام عقیدے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے لوگ آتش بازیاں کرتے ہیں یا اس طریقے سے لوگ گھروں کو سجاتے ہیں مسجدوں کو سجاتے ہیں کمکمے لگاتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں یہ بھی صرف فضول خرچی ہے غیر مسلموں کی نقالی اور ان کی تشبیہ مشابہت اختیار کرنا قبروں پر جا کر کے پھول چڑھانا ایسے ایسے پھول چڑھائے جائیں گے مالائیں اور گلدستے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے حیران رہ جاتا ہے انسان پوری رات جا کر کے قبرستان میں گزارتے نہ عزب اللہ میں نظالم ہمارے میں نے کیا پوری رات قبرستان میں گزارا قطع آپ نے ایسا نہیں کیا کیا قبرستان کی زیارت کرنے کا یہی طریقہ ہے یا یہی دن ہے یہی رات ہے قبرستان کی زیارت کا طریقہ یہ کہ آپ قبرستان جائیے دعا پڑھ کر کے واپس چلے آئیے یعنی کہ کھانا لے کر کے جائیے وہاں بیٹھیے رات بھر رہیے جشن منائیے خوشی منائیے اور وہاں جا کر کے نماز پڑھیے قبرستان میں نماز پڑھنے سے معنی نے منع فرمایا حرام ہے قبرستان میں نماز پڑھنا اذان دینا اس طرح کی حرکات کرنا منع کیا گیا تو میرے بھائیوں یہ سراسر بدعت دین کے اندر ہوش کے ناخن لیں اور بدعت سے توبہ کریں اجتناب کریں سنت روزہ رکھنے کی ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے بدعت سے دوری اختیار کیجیے روزہ رکھنا سنت ہے کریں گے شام ملے گا نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا بدعت یہ گمراہی ہے گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی سب سے زیادہ بدا سے ہی شیطان خوش ہوتا ہے اس لیے اللہ سے ڈریے نبی کی سنت ہمارے لیے کافی ہے بدعت سے اجتناب کیجیے ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے نبی نے ساری باتیں امت تک پہنچا دی ہیں کوئی بات آپ نے چھپا کر کے نہیں رکھی اس لیے اسے توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا کہ اللہ ابراہین ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت پر قائم رکھے خلفا راجدی کی سنتوں پر قائم رکھے اور بدعت و خرافات سے رسم و رواج سے تمام غلط چیزوں سے اللہ ابامین ہم سب کو محفوظ رکھے امین معذرت چاہتا ہوں بات تھوڑی لمبی ہو گئی حالانکہ ارادہ یہ تھا کہ مختصر طور پر بات کریں گے لیکن بہرحال ضرورت تھی اور مناسبت تھی یہ ساری باتیں زبان پر آ گئی اللہ تعالی ہم سب کو ہر بدعت سے محفوظ رکھے امین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ